یادش بخیر دہلی کالج سن اٹھارہ سو سڑسٹھ کے طلوع کے ساتھ دلی والوں نے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز سنی اور جانا کہ زمانہ بدل گیا مگر دلی کی تاریخ میں اس سے بھی زیادہ بڑا واقعہ اب سے بیالیس برس پہلے سن اٹھارہ سو پچیس میں گزرا تھا جب دہلی کالج قائم ہوا تھا بس اسی کے ساتھ اس مٹی میں نئے زمانے کا بیج پڑ گیا تھا اسی کالج کا ظہور تھا کہ جو زبان کل تک بس شاعری کی زبان تھی اب جدید سائنس سے مکالمہ کرتی نظر آ رہی تھی مدرسہ غازی الدین جو سترہ سو بانوے میں قائم ہوا تھا اب پس منظر میں چلا گیا سمجھو کہ مٹ گیا اب اس مدرسے کی عمارت میں انگریزی کا بول بالا تھا اور مغرب سے آئے ہوئے نئے علوم پڑھائے جا رہے تھے بنگالی تو اس تعلیم سے پہلے ہی مانوس ہو چکے تھے آغاز تو اس تعلیم کا وہیں سے ہوا تھا اور راجہ رام موہن رائے نے اس کے حق میں زبردست تحریک چلائی تھی مگر دلی والوں کے لیے یہ نیا واقعہ تھا اور ناقابل قبول کرسٹانوں کی زبان اور ان کے آوردہ علوم کی تعلیم پر دلی کے شرفا بہت متوحش تھے ڈپٹی نذیر احمد کے والد ماجد نے بیٹے کی سخت سرزنش کی اور کہا کہ میرے بیٹے انگریزی پڑھنے سے مر جانا بہتر ہے مگر بیٹے نے باپ کی ایک نہیں سنی دلی کے کتنے بیٹے باپوں سے باغی ہوئے اور دہلی کالج میں جا کر نئے سبق نئی زبان پڑھنے لگے باغیوں کی پہلی کھیپ پر ذرا نظر ڈالیے سید احمد خان تو خیر اس کالج میں نہیں پڑھے تھے مگر دوسروں پر نظر ڈالیے محمد حسین آزاد نذیر احمد مولوی زکا اللہ مولوی ضیاء الدین ماسٹر رام چندر پیارے لال آشوب ماسٹر نند کشور ان باغیوں نے اس کالج سے نکل کر جو گل کھلائے اس سے مسلمانوں کے روایتی معاشرے میں ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ بزرگ بھی اس تعلیم کے گرویدہ ہو گئے وہ اس کالج میں جا کر استاد بن گئے ایسے بزرگ جن کے علم و فضل کا دلی میں لوہا مانا جاتا تھا جیسے مفتی صدر الدین آزردہ مولوی امام بخش صحبائی مملوک العلی نانوتوی اس کالج کے کچھ امتیازی اوصاف تھے جن کے سبب یہ درسگاہ ایک ذہنی انقلاب کی نقیب بن گئی مولوی عبد الحق کے حساب سے یہ اوساف تین تھے اول یہ کہ یہ پہلی درسگاہ تھی جہاں مشرق و مغرب کا سنگم ہوا اور ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جماعت میں مشرق و مغرب کا علم و ادب ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا تھا اس ملاپ نے خیالات کے بدلنے معلومات میں اضافہ کرنے اور ذوق کی اصلاح میں بڑا کام دیا ہے اور نئی تہذیب اور نئے دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کر دی جس میں سے ایسے پختہ کار روشن خیال اور بالغ نظر انسان اور مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا دوسرا امتیاز اس درسگاہ کا یہ تھا کہ یہاں ذریعہ تعلیم اردو تھی تمام مغربی علوم اردو ہی میں پڑھائے جاتے تھے تیسرا امتیاز یہ تھا کہ اس سے وابستہ ایک ورنکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی یا مجلس ترجمہ تھی اس مجلس کے زیر اہتمام جو ترجمے اور تعلیف کے کام ہوئے ان کی تعداد سوا سو کے لگ بھگ ہے ترجمہ کرنے والے اس کالج کے استاد تھے یا ان کے شاگرد یہ ترجمے اور تالیفات تاریخ جغرافیہ اصول قانون ریاضیات اور اس کی مختلف شاخوں کیمسٹری مکانیات فلسفہ طب جراحی نباتیات مانویات معاشیات وغیرہ علوم و فنون نیز ادبیات پر مشتمل ہے دلی کے آثار قدیمہ پر تحقیق کے لیے جو مجلس قائم ہوئی اسے بھی اسی کالج کا فیض جانیے اس کا نام تھا آرکیولوجیکل سوسائٹی اس کے اراکین میں کچھ انگریز افسر تھے باقی زیادہ دہلی کالج کے فرزند تھے سر سید احمد خان مولوی ضیاء الدین ماسٹر رام چندر ان سب میں سب سے زیادہ متحرک سر سید احمد خان تھے جنہوں نے بہت تحقیق و تفتیش کے بعد ایک رپورٹ تیار کی اور مجلس کے سامنے پیش کی بعد میں اس رپورٹ سے گزر کر انہوں نے پوری ایک کتاب آثار السنادید کے نام سے لکھ ڈالی جسے دلی کے آثار قدیمہ پر ایک مستند تحقیقی کام کے طور پر تسلیم کیا گیا گارسی دتاسی نے اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کر ڈالا اسی دوران میں ایک واقعہ اور ہوا پتھر کی چھپائی کے فن نے نمود کی اور لیتھوگرافی پریس قائم ہو گیا ایک پریس دوسرا پریس اور پھر تیسرا پریس چھاپے خانے قائم ہوئے کتابیں چھپنے لگی اخبار نکلنے لگے مولوی محمد باقر دہلی کالج میں پڑھے تھے اور پھر دہلی کالج میں فارسی کے استاد بھی رہے انہوں نے دہلی اردو اخبار نکالا یہ شمالی ہند میں پہلا اردو اخبار تھا سن اٹھارہ سو سینتیس میں وہ اخبار دہلی کے نام سے نکلا تھا سن اٹھارہ سو چالیس میں اس کا نام دہلی اردو اخبار ہو گیا جنگ آزادی کے ہنگام میں اس کا نام اخبار الظفر ہو گیا اس کے بعد نہ ایڈیٹر رہا نہ اخبار کہ مولوی محمد باقر کو انگریزوں نے پھانسی دے دی ان کے بیٹے محمد حسین آزاد شہر سے نکل گئے اسی کے آس پاس کے زمانے میں سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد خان نے سید الاخبار کے نام سے ایک اخبار نکالا ماسٹر رام چندر نے دہلی کالج میں بیٹھ کر اٹھارہ سو چھیالیس میں فوائد الناظرین کے نام سے ایک اخبار نکالا اٹھارہ سو سینتالیس میں محب ہند جاری کیا خود دہلی کالج نے قرآن السعیدین کے نام سے ایک علمی جریدہ نکال رکھا تھا جس کے مدیر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر الائس اسپرنگر تھے اسپرنگر صاحب جرمن تھے ایک دوسرے استاد تھے بترو صاحب یہ فرانسیسی تھے الائس اسپرنگر صاحب تو تین ساڑھے تین سال گزار کر رخصت ہو گئے پھر ٹیلر صاحب نے کالج کی پرنسپلی سنبھالی نئی تعلیم سے دلی میں ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ سی ایف اینڈریوز نے اسے نشات السانیہ سے تعبیر کیا مگر اچانک اٹھارہ سو ستاون کی قیامت آن ٹوٹی ٹیلر اور کالج کے دوسرے یورپین استاد اور منتظمین اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے کالج بند ہو گیا پھر کہیں اٹھارہ سو چونسٹھ میں جا کر یہ کالج دوبارہ کھلا مگر اب زمانہ اور تھا کالج کی لائبریری تباہ و برباد ہو چکی تھی غازی الدین مدرسے کی عمارت پر پولیس نے قبضہ کر رکھا تھا کالج نے اب گلی قاسم جان کے ایک مکان میں ٹھکانہ بنایا ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ علمی کتابوں کے جس زور شور سے یہاں اردو ترجمے ہو رہے تھے وہ زور شور اس زمانے کے ساتھ چلا گیا ترجموں کا بازار ٹھنڈا تھا اب تو اردو ہی پس منظر میں چلی گئی تھی زور اب انگریزی پر تھا اس سب کے باوجود کالج چل پڑا تھا طلبہ جوک در جوک آنے لگے تھے لیکن ایک انگریز ماہر تعلیم نے بیٹھے بٹھائے اس کالج سے بیر باندھ لیا یا شاید یوں تھا کہ دلی والوں کو جہاں اور سزائیں دی گئیں وہاں تعلیمی سطح پر بھی ایک سزا دینی مقصود تھی یہ ماہر تعلیم ڈاکٹر لائٹنر تھا جو ہاتھ دھو کے کالج کے پیچھے پڑ گیا تو لائٹنر نے تجویز پیش کی کہ دو کالجوں پر کیوں پیسہ خرچ کیا جائے کیوں نہ دہلی کالج کو لاہور کے کالج میں ضم کر دیا جائے مگر دہلی میں اس تجویز کے خلاف سخت رد عمل ہوا اس اس لیے تجویز کو بہت جلدی رد کر دیا گیا لیفٹیننٹ گورنر میکلارڈ نے دہلی سوسائٹی کو اطمینان دلایا کہ اس کالج کی حیثیت برقرار رہے گی مگر لائٹنر ہار ماننے والا کب تھا اٹھارہ سو چوہتر میں اس نے پھر اپنی تجویز پر اصرار کیا اب لیفٹیننٹ گورنر ایجٹن تھا اس نے بھی اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ادھر دہلی کالج روز بروز ترقی کر رہا تھا نتائج بھی اچھے آ رہے تھے مگر لائٹنر کو جیسے اس کالج سے للہ ہی ہو گئی ہو اس نے اب دلی کے ایک فرزند حامد علی خان سے مل کر ایک سازش کی نارائنی گپتا کی تحقیق کے مطابق حامد علی خان نے لائٹنر کی شے پر یہ شوشہ چھوڑا کہ اعتماد الدولہ فنڈ جس سے دہلی کالج کو امداد ملتی تھی صرف شیعہ طلبہ کے لیے قائم ہوا تھا دہلی کالج کو یہاں سے کس خوشی میں امداد ملتی ہے مناسب یہ ہوگا کہ یہ فنڈ پنجاب یونیورسٹی کی نگرانی میں دے دیا جائے اور صرف شیعہ طلبہ کو اس فنڈ سے وظائف دیے جائیں اور لائٹنر صاحب نے ٹکڑا لگایا کہ دہلی کالج کو چلانے کے لیے اب فنڈ کہاں سے آئیں گے بہتر ہے کہ اسے لاہور کالج میں زم کر دیا جائے آخر لائٹنر کی سازش کامیاب ہوئی فروری اٹھارہ سو ستہتر میں دہلی دربار کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اعلان کر دیا کہ دہلی کالج کو لاہور کالج میں زم کر دیا جائے گا لیجئے دہلی کالج بند ہو گیا ان للہ و ان الہ راجعون اور لیجئے ادھر دہلی کالج بند ہوا ادھر علی گڑھ میں دہلی کے ایک فرزند نے ایک نئی درسگاہ کا ڈول ڈالا مسلم اینگلو اورینٹل کالج کھل گیا آگے چل کر کیا دلی کیا لاہور سارے مسلمانوں کی تعلیمی تقدیر اسی درسگاہ سے وابستہ ہو گئی